بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایماندارو نہ پیش قدمی کیا کرو آگے نہ بڑھو یعنی اپنی رائے پر نہ چلو اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے کسی قسم کا کوئی فیصلہ حتمی مت کیا کرو لا لات امرن کسی معاملے کا قطعی فیصلہ یہ مانا ہے لا تو کا یعنی پیش قدمی نہ کرو پہل نہ کرو اللہ بچ کے رہو اللہ کی مار سے ان اللہ علیم اے ایماندارو نہ بلند کیا کرو اپنی آواز کو اوپر آواز نبی کے آواز کے بلند کرنے کے منشا تو تین ہی ہو سکتے ہیں دل میں رسول کی عظمت نہ ہو یا بے پرواہی ہو یا اونچی آواز اٹھانے کی برائی کا علم نہ ہو تین صورتیں ہو سکتی ہیں اگر پہلی صورت ہو کہ دل میں رسول کی عظمت نہیں اونچی آواز اٹھانے سے سیدھا کافر بن جائے گا اور تیسری صورت ہو کہ آواز اٹھانے کے جرم کا اسے پتہ بھی نہیں تو وہ معذور ہے گناگار بھی نہیں ہوگا باقی رہ گئی دوسری صورت کہ متقبل مزاج ہو بے ہی کر رہا ہو اس بے پرواہی کر کے آواز اٹھائے نبی پاک کے نے اونچی یہ مقام خطر ہے اگر اس پہ انتظام کرتا رہے گا تو امال بھی برباد ہو جائے گے کیونکہ ایمان بھی برباد ہو جائے گا ہاں جی نہ اٹھاؤ آواز اپنی اوپر آواز نبی کے جب بھی ان سے کلام کرنے لگو تو آپ کی آواز سے نیچی آواز رکھو لہو کا جہر باز لا پجارو نہ اونچی آواز کے ساتھ خطاب کرو اپنے نبی کو مثل اونچا کر کے بولنا باز تمہارا باز کے لیے نیچی آواز کر کے بولا کرو مطلقاً آواز اونچی بھی اٹھانے کی اجازت نہیں اور پھر خاص طور پہ بات کرتے ہوئے اونچی آواز اٹھا کے بات نہ کیا کرو بالکل یہ بالکل اگر ایسا کرو تو ممکن ہے انتہ داتا مالو خطرہ خطرہ کہ کہیں حابت نہ ہو جائیں نہ مال تمہارے اس حال میں ہے کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو خوب یاد کر لو صورتیں تین ہیں پہلی صورت کی آواز بلند اس لیے کر رہا ہو آدمی کہ اس کے دل میں رسول اللہ کی عزت نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ بے پرواہی کر رہا ہو تیسری صورت یہ ہے کہ آواز اونچی اٹھانے کا جو جرم ہے اس جرم کا اسے پتہ بھی نہ ہو پہلی صورت میں اگر اٹھائے گا تو کافر اور تیسری صورت میں اٹھائے گا تو معذور دوسری صورت میں ہے خطرہ کہ اسی طرح بے پرواہی کرتا رہا بہرحال کے امال کی صورتیں یہاں اس مقام پہ جو ہے وہ کتنی بنتی ہیں اور پورے قرآن میں کتنی ہے وہ آپ کو ان جب ان کی صفائی ہے ان صحابہ کرام پہ اکثر لا یا ان کا فتویٰ کس طرح لگ سکتا ہے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام نہیں تھے بلانے والے بلانے والے وہ مناسب قسم کے لوگ تھے جن کو یہ تھا کہا جا رہا ہے اکثر ملا یا ملو ان سادارو اگر تاکہ وہ صبر کرتے حتا کہ تو نکلتا ان کی طرف آپ خود بخود آ جاتے لکان خیر اللہ تو ان کے لیے بہتر ہوتا ولہ غفور او ایماندارو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تو فتح بھیا شان پھٹک کر لی کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچ جاؤ اس کی خبر سن کر سنی سنائی پہ عمل کر کے ایسی جماعت کو پہنچ جائے بے جہالت اپنی بے خبری کی حالت میں ان کو قتل کر بیٹھو پھر ہو جاؤ تم اپنے پہ پریشان ایسا نہ کرنا وہ یقین رکھو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے لاہو جو وہ کثیر اگر وہ کہنا مان لیا کرے تمہارا اکثر پر معاملات میں تحقیق نہ کرے اور یوں ہی سنی سنائی پہ عمل کر لے تو لا میاں تم ہی خود مشکل میں پڑ جاؤ گے تم خود مشکل میں تم پڑ جاؤ گے لیکن سنو لاکن اللہ حب بابا علوم اللہ جو ہے حب بابا علیہ ایمان اس نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے دل میں ایمان وہ کم اور جما دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں وہ کر رہا اور مبغوض بنا دیا ہے تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں کفر کو اور فسق کو اور نا فرمانی کو بلاک سن میرے پیغمبر تیرے جو صحابی ہیں صرف چار راشد نہیں ہیں بلکہ اللہ کا راشد تیرے سارے صحابی راشد ہیں من اللہ و اللہ کا فضل نعمت اللہ علی حکیم اور قانون سنو اگر دو پارٹیاں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں ایک تا لڑ پڑیں سنو کرا دی کرو ان کے درمیان اور اگر چڑھائی کرے ایک ان کی دوسرے پر فقات اللہ پھر تم لڑ پڑے کرو اس پہ جو چڑھائی کر رہی ہے حتیٰ کہ لوٹا ہے وہ چڑھائی کرنے والی اللہ کے فیصلے پر فَإن اگر لوٹا ہے تو پھر سلو کرا دیا کرو درمیان ان کے عدل کے ساتھ وہ اکس اور بالکل اللہ کی توحید کو مد نظر رکھا کرو اکس عدل تو پہلے آ گیا نا انصاف اکس کی توحید کو مد نظر رکھا کرو ان اللہ یہی بل موقع کی بات ہے کہ مومن مرد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اصل ہی بینا خرائکم اصلاح کی کرو اپنے بھائیوں کے درمیان وقت لالکم ترحمون اے ایماندارو سارے آداب جا رہے ہیں قوانین و آداب اے ایماندارو جا کے سو یار یسخر قوم قوم من نہ مسخرہ کرے کوئی قوم کسی جماعت پر کیوں ممکن ہے کہ وہ ان سے بھی اچھے ہوں جن پر مسخرہ کیا جا رہا اور نہ عورتیں عورتوں پر ممکن ہے وہ ان سے اچھی ہوں غلط تل میں انفوسا اور نہ داغ لگایا کرو عیب کا اپنے آدمیوں کو لا نہ داغ لگایا کرو عیب لگایا کرو لمزہ بازی جس میں غیبت بھی ہے گلا بھی ولا تلا بزو بل اور نہ ان کو بے قدرا کر کے بلایا کرو برے لقبوں کے ساتھ تنابز ولا تنابزو نہ بے قدرا کر کے بلایا کرو گندے لقبوں کے ساتھ افرانیا فلی ملی بلیا بے سلسم الفسو کو بادل ایمان بہت گندی شہرت ہے کہ تم ہو وہ ایماندار اور مومن آدمی ہو کر تم تمہارے پیچھے یہ بدنامی لگ جائے کہ یہ بڑے بدتمیز ہیں ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں آتا تم گئے تمہارے نام اعمال میں پھر فاسے کو فاجر لکھا جائے یہ بات گندی ہے بے سلسم الفصور کو بہت ہے گندا نام فاسق ہونے والا ایماندار ہونے کے بعد جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا اب اس سے باز آ جانا چاہیے ورنہ ظلم ہو جائے گا وہ ایماندارو ایک تن بو کثیر بچ کرا کرو اکثر بد گمانی کرنے سے کیونکہ بعض گمان تو میرے گناہ ہی ہوتے ہیں بھلا تجسس اور ایک دوسرے کی ٹے میں لگ نہ جایا کرو کہ اس کے حالات معلوم کریں لا تجسس ایک دوسرے کی جاسوسی اور ٹو میں نہ لگ جایا کرو نہ غیبت کیا کرے بعض تمہارا بعض کی کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارے کسی ایک کو پسند ہے کہ وہ کھا جائے گوشت اپنے بھائی کا اس حال میں کہ وہ بھائی مردہ ہو یقیناً تم نا پسند کرو اس کو تو لہذا پیٹ پیچھے کسی کا گلا کرنا یہ مرے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے وقت اللہ اللہ ان یا ایو الناس اننا خلقناکم من ذکر او ایمان دا او لوگو تاکی کم نے بنایا تم کو مذکر و انس سے خلقناکم من ذکر و انسا لگاؤ پیچھے انا خلقناکم من نفس واحدہ ہمانا سوچنا پھر اس کا کہ نفس واحد ہے یا من ذکر وانسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا اور ہم نے جالنا کم شعوبا وقبائل تو بڑے بڑے تمہارے شعبے بنائے خاندان کی لڑیاں بنا دی قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف کر سکو انا کراما کم مگر اس والے قبیلے اور خاندانی منصوبہ بندی یا خاندانی شعرا بندی یا خاندانی تلکا بندی سے یہ نہیں کچھ بنتا اصل قانون کیا ہے ان اکرام کم سب سے زیادہ مکرم بندہ تم میں سے اللہ کے نزدیک ات کم جتنا تکوے میں زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مکرم ہوگا جتنا ہی تکوے کے خلاف کرتا جائے گا اتنا ہی سارے کا سارا زلیل اور مزمم بنتا جائے گا ان اللہ علیم خبیر کالت آمنا کہنے لگے دیہاتی ہم مان گئے ہیں آپ فرمائے تم نانا نہ مانو لم تو ملو ایمان تو تمہارا آج تک آیا ہی کوئی نہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہو اسلام ہم مان چکے ہیں اسلام لا چکے ہیں کیوں اس لیے کہ ابھی تک تو داخل ہوا ہی نہیں ایمان تمہارے دلوں میں ہاں تم دہر اسلام میں سمجھے جا رہے ہو مومن نہیں ہو لا يلتكم من اعمالكم شيئا فرق سمجھ رہے ہو کہ نہیں ایک ہوتا ہے مومن ہونا ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا دہر اسلام میں وہ آ جاتا ہے جو منافقانہ طور پہ اوپر اوپر سبھی کیوں نہ کہہ رہا ہو قرآن کہتا ہے وہ مسلمان تو ہے مومن نہیں ہے نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال سے کسی چیز کی ان اللہ غفور رحیم نملگینا پکی بات ہے حق سچ ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو مان جائے اللہ اس کے رسول کو پھر شک بھی نہ پڑے ان کو اس میں جاہدو بے موالم تیسرے نمبر پہ جاہدو بے موالم جہاد بھی کرے اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے اللہ کے راستے میں جن میں یہ سیکھتے ہیں الاح کا مساد وہ سچ فی دعوا ایمان کل اللہ بے فرما دو مناف کیا تم پٹی پڑھانا چاہتے ہو سکھانا چاہتے ہو تم اللہ کو اپنا دین واللہ یعلم حالانکہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے واللہ بکل شہن علیم یمنین علیکہ ان اسلمو وہ احسان دھرنا چاہتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے کلا کل اسلام تو فرما دے مجھ منت نہ چڑھاؤ مجھ پر اپنے اسلام کی بلکہ اللہ کا احسان سمجھو اگر ہدایت کر دے تم کو ایمان کی ان کو تم سواد کی بسما پہن لال اللہ ہی جانتا ہے غیب آسمانوں زمینوں کا دعویٰ ثابت ہو گیا ولہ بصیر رند ماتام اسی دعوے کے لیے جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے سورت کا